ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے والوں کی اس دن مغفرت کی جاتی ہے سوائے ان کے جنہوں نے باہم قطع تعلق کیا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو لوٹا دو یہاں تک کہ آپس میں صلاح کر لیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تیئیس یہ حدیث صحیح ہے